جڑا میرا راہ ہے سیدھا راہ نہیں راہ تے تر کو معلوم تیرے رب دا راہ کے ہے سڑک لمبے میں دیے اٹھے میں دیے پچاس میں دیے پواد میں دیے تیرے پاسے سڑا کے تیری وینو طرف کرے پجو اللہ دی قسم دے رب دی سڑا کے نبی جینا صدیقینا الشہداء ہی نبی دا راہ خدا دا راہ صدیق دا راہ خدا دا راہ تے انہیں سارے راہ دا ترجمان آلہ حضرت خصوصی طور پہ آلہ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان امام اہل سنت مدد ملت خدا دی قسم جی یہ جوان نہ ہو رہا سنی سننا سچ کا

وعلى آله وأصحابه والصفاء منش ما بعد سب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله الله الله وفي مقام آخر لقد كان لكم في أسوة حسنة آمنت بالله صدق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم کر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سمو نہ سم لوال چل من تسمار سارے دستو سوال سوال نسو سرامہ لیا سی ادیا بنوا دکھا سواد تیا سی ادیا ہے بنوا سرادیا سی ادیا کا خاتم میری وعلى آلك وصحابك يا رحمة العالمين صدر الله سلم وبانی محفل موضوع سامعین السلام علیکم محفل کی شکارت متعدد حضرات کر رہے ہیں میں اسمائے گرامی لین کی بجائے اسمال ذکر کر دیتا ہے دوسری مرتبہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی

مناظر اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں العالمین کامل ہدایت عطا ہدایت دے شہادت مواد دار فرما دے نظام گرامی مختصر وقت جناب کے سامنے چند گلا فکر انگوز کر اللہ تعالیٰ میں ان صدر صبر پاس مارو سمجھانا کی تحفظ وقت نو سمجھ کی توفیق بتا شاعر بھی ہے پیدا پہلا لاب بھی ہو کما بھی خالی نہیں کرو کی غلامی کا زمانہ بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دے ہمیں ہو باقی میں رہے شور کی شوری کا پھنسانا مقصد ہے اللہ کے بندوں کا بغیر ایک ہر ایک ہے جو شرح معانی میں جگانا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا میں جناب کے زمیر لال چاند گلا کروں گا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 آپ انسان کامل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر کسی لحاظ نال بھی کمی نہیں چڈی نمبر ایک کائنات دے کسی انسان میں کسی پاسوں بھی اللہ تعالی نے حضور سرکار کو برتری کے سجاؤ برابری نہیں کر سکتی میری گل پہ کسی توجہ نہیں کی میں تا مزاج سمجھنا کسی نہیں سمجھو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ نے دین دنیا ہر لحاظ لال بر پر بنایا بر پر ماحول دے دکھ پیدا فرمایا کیا مطلب جیڑا ماحول مدینے کے تاجدار نے اپنے اسلام نافذ کرنے تو بعد بنایا ہے تو ماحول بھی دنیا کے اندر بے مثال جس طرح کے آپ کی ذات بے مثال اور آپ کے صفات بے مثال ہیں تائیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ہر سولہ میرے رسول اللہ نے یوپا بے ہر رسول کے آنے کا مقصد اس کی اطاعت ہے لقد کا نہ لکھن فی رسول اللہ ہے اس وقت بٹ میرے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے گل سمجھا جی انسان اپنے نفے نقصان اکثر انسان اپنے نفع نقصان نو نہیں سمجھتے اکثر انسان اپنے نفع نقصان نو نہیں سمجھتے ایسے دنیا سارے تو سیانے سائنسدانوں کو سمجھتی نظر سے جن خچ یہ امن خچ لوانے چاہیے میں اس وقت تھوڑا جڑا موضوع میں چھیڑا میں بارہ گھنٹے لاوا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 یورپی پہ بڑھایا جبکہ حقیقت ادو نظر آئی ہے جب معیار محمد عربی پاک سرکار کو دین والا بنایا ہو میں مثال دیا گا ایویں دو چار کٹا لا تو سمجھ آ جائے گی گل اللہ کی مہربانی نام فکیر کی گل توڑ کو نہیں سکے گا ہاں میں مثال دینا ہے بتی ہے یہ سائنسدان نے بنائی ہے بجلی کے لوگ میرا سبحان اللہ بھی آخر چاہ کر اسی طرح ہی نا تنقید سو لگ دینا کیونکہ کلم لاہور ہی فرماتا ہے باجی اقوام رائے تنقید ہے سر اور فرمانا مسلم قوم کو تو مغرب پر تنقید کرنا تھا ان ظالموں نے تکلیف شروع کر دی تکلیف تو کرنی تھی حبیب خدا دی پہنچ گیا تنقید کرنی سی کفار تو تکلیف کرنی سی اللہ کے پیارے کی اچھا ادھر تنقید کے ادھر تکلیف شروع کر دیتی ہے بتی کھنے بنائیے اس کا فائدہ یہ یا محل پیڈ رجنا ہے یا نفس رجنا ہے تو یا نفس نہیں ہونی یا کی ہونی اور چند کڑیاں کا تمہیں چانل مل جائے مگر یہ نقصان ویکو گے یہ بندے لی جان ہی لے جاتی ہٹا کے جس سائنسدان نے بتی تیار کی ہے وہ خود اسی بجلی کی موت سے مرا ہے کتنا مرا ہے خود ایسے نام نال دسو خنجر تیار کر کے اپنے واسطے تو کھیل کے رکھ لینا پہ مند کا کام ہے یا بے وقوف کا کم تو بول سوچا ہوتی ماسا تو بے وقوفا چانل کے بغیر سے گزارا ہو جانا ہے جان کو بغیر سے گزارا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہ ابھی نہ کم کرتا میرے محبوب خدا دیکھو بھی یہ طاقت ہے سی ایک ہی ایک سو لکھا گنا ون طاقت ہو جب حسن حسین محبوب خدا سرکار گھر والی توڑ دے لے غلام نو ایک لکڑ دیتی ایک چھوٹی دیتی غلام نے ہاتھ آئیے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 فکر لو کسی جگہ پہ کیسو کا بورڈ ہونا تو وہ کیسو کی سگریٹ پی کے تو کیسو پہاڑ سے سفر کا مگر ہوگا تو سب کبھی کا بغور مطالعہ کیتا ہے تو سگریٹ پینے والا بغور بھی نہیں کر سکتا دو نام مراد کیسو پہاڑی کو سفر کا ایمان نہ دیکھو ایک اور بورڈ دیکھا تو انہوں لکھا سی ایک تصویر بنی ہے ٹانگے تو جیت گئی تو منڈے ایک دوجے والے جانے پہ ٹھگو لکھا یہ ہے دوستی امدا سفر میں روز کے حیران رہ گیا تھلے لکھا سردار سندا کو اس کی صحت کے لیے مل رہا ہے اتنے لکھا دوستی تھلے کی لکھا دشمنی ایک ہی ہے دوستی بھی ہے کہ اگے قانون والے نے مکالا رکھا سی اگے لکھا سی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 فقط محبوب خدا دین ایک رحبر نے میں نے قسم اس دان دی جو کہ قبل قدرت کے اندر فقیر دی جان ہے محبوب خدا کا اس واسطے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا کا سیا ہوگا سونے رحمت بنا لے جی، مطلب مل سکتے کر سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آئی نا گل دیکھو گل سمجھا ایک شاہ اتنے کی لکھا ہے تھلے کی لکھا ہے ایمان نال دسو کہ قبر کے پترا نے سمجھ دیں کبھی تمہیں گسا لگا بھائی مسئلہ ایڈے جھوٹ اگے لکھا سارا سال نے بچے نے دینا سگریٹ ممنوع ہے یہ مطلب یہ لکھا جب انہیں سمجھ جاؤ اس لیے بیماری آ جائے اٹھارہ سال سے تھلے تھلے تو بیماری کو بچائی رکھو تو جب اٹھارہ سال تو امی امیر پہنچو تو وہ کا میلہ آئے تو ہمیں تمام کو لگتا بن رہا ہے مارو سے کروڑوں کینسر لاؤ دس جو انسانوں میں اپنے نفے نقصان کا شعور ہوتا اس طرح دیا کچھ مار دے بولو تو صحیح تیسری مثال اور دے دینا مدینے کے تاجدار نے ادھر بنائے سن گھر مبارک دے حالت ان کی تھی کندھا تھلے پکیاں اتنے جا کے کچیاں اتنے چھپڑ پائے سن کن میں سڑیا سڑیا سن

کئی مربے لوگ نہیں کرو گے تو پھر گل لو ایک مکان ہے مگر ہر ویس حبیب خدا کے کم میں راج کی ہے بندے نے چند دیتا مکان ہاتھ چھڑیاں بھی ڈگ پڑے کن بندے مرن گے بدلوائی ہے ہاں ہر کنجر بال میں کیا کیوں پتر ترقی سر پہ گئی ترقی سر پہ گئی نکلن بھی نہیں اور سمجھ کھوتی ریڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کتنے بندے بہن دو ہاں؟ موٹر سائیکل کا ہو جائے کار کا ہو جائے بس کا ہو جائے کسا خیر ادھر کو دیکھنا کچھ نہ نقصان کی طرف تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے میں پہلے ہی کہہ گیا کہ اپنی دین رہی ہے اگر پہلے ہی اپنی نکال رہی ہے اپنے اندر خدا بھی قسم کر کے آئے کلندر اللہ اللہ اقبال فرماؤں گا میں لہو باقی نہیں ہے رگو میں خدا لانا مسلمان مسیح پائی کھڑوں نماز پڑھی کھڑن حاضری کی کھڑن سارا کچھ باقی ہے پر تو نہیں کیوں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلمبر کی لباس تو بتا جب بیٹھ آگے نپن تیرا نمی چلے رب سونے مسیح مسیح اور تو تو کیا ہو جائے تے آج مول بن وغیرہ جدھر مروڑے مردہ جانا تیری شادی لندن پہ ہے کریے مروڑے اوے مر جانا ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے کفر سے منظر کر کے مندر بخر اپنا ہوئے سینے میں رہے راز ملوکانہ سے بہتر کرتے نہیں محکوم کو پیدوں سے سے سے کبھی تعلیم کے اس کی کی خودی کو ملائم تھے تھے تاثیر ہر سونے کا کا کا ہو ہے اور خدا بندہ مومن رات کرو زمانہ پھر جاؤ مگر مومن یہ بھی مومن جدھر لائی جنہیں لائی لائی دلی لائد رکھنا اگر مرجے بس تو نقصان کار لائ تو جی رول تو پھر پھر خاندان خاندان کر کی خیال ہے تو پھر سک تک تو زخمی ہوتے ہیں تو بابو ایک منٹ بچتا سر شاہی کو نہیں تو پھر جتی لگتی ہے سا ساگر مسئلے دبا ہوں سمجھ آ گئے جہاز دو تیار ہو تو سائیکو سے نگاہ رکھیے دوسرے نے دیکھنے کو ایک جہاز ایئرپورٹ سے اڑتا ہے ایک جہاز روڑی سے اڑتا ہے وہ بھی سائنس پیدا آ رہا ہے اب دیکھا جو تو سائنس کا بندہ اٹھا دا روڑی والا بولیے سارا ہی لا جاتا چند تو تیار ہوا کیا بار میری سمجھی

وہ بگ میں ہے مہمان آئے مہمانے سمجھ دا سی سدار ستار دن ہے مہمان نیت چمک رہے ہیں ستارہ جس کے آیاب اقبال دور بندہ مہمان ایسا عذاب ہونا ہے آپ فگر کو بنا رکھی چیل کیا کرنا اللہ سونے نہیں ارشاد فرمایا سب کو سونا میرے علامہ اقبال نے ملا امام غزالی نے نہیں ملا حضور داتا گند بخش نے ملا کہنا زمین فکیل بندے جتنے دیکھنا پھرنا ایک پورے کا حصہ ہے کہ بنا کو سارا پہاڑ اکل کا موجود ہو ایمان لال دس ان ہر شہر کی حقیقت سب کمال ہے بتا دیا بندے آ کر جو فرماؤ میرے مدینے میں سال لا رسم اللہ رب نے اپنے پاس بہترین نمونہ شامل انسان بنا کے انسان واسطے بھائی اج بھی دنیا سمجھتی ہے سرکار دین واسطے رمر نماز واسطے رمر واسطے رمر اب واسطے ربر مگر ساری اپنی جی مرضی کریے سرکار کا کوئی حق نہیں ساری دنیا میں مداخلت کرے خدا قسم کر آج گا دنیا برباد ہوئی کری برباد ہونے سرکار اللہ سمجھا میں رسول جہاں بھی چھوٹا ہوں اس راستے سے ہو حکم ہو ہی منیا گیا بولو نا سب لو امام کی جی سلام کی نال بچ کے آپ سب اللہ سلام میں جہاں بھی رسول بھیجا مقصد وہ بیان نہ کیے اور ہی حکم منیا گیا ہی حکم منیا جائے کیوں اے سلدا رب کے پیچھے نبی بے اللہ اللہ کے حکم کا دار تو نبی کے حکم اتنے چلو فائدہ کیون ہے نبی پاک کا نہیں فائدہ کیون ہے بولو فائدہ فائدہ اپنا ہی لے سونے محبوب سرکار نے میں چلے درد پڑ لیا اللہ فرمائند میرے حضور سے درود پڑھو سلام پڑھو تو سب رب فرما ایسا جو اللہ نے آنے اللہ سننے والا محمد آنے والا اللہ تو دے وہ آنا تم تو ہو تو آنا تم تو ہو ایک ہی ماجرا رب فرما دا تو سب رو تو تم رب نو سوچ رہے اللہ ہوں سننے والا یا اللہ تم دے ماجرا کی ہو چلے اس آخیا اس واسطے کہ کو بنا میں مائیں گے کیونکہ برید مانا رحمت رحمت تو نہیں تو بڑی ہے تیری زبان تو اس واسطے تو اپنی زبان ہلا رحمت بندے خدا کے آئے گی پتا نہیں مر جائے گا آپ نا کبا لے ورنہ اور سانو آسانا سن لو دیکھے واسطے کتا ہے خدا کی اطاعت نہ

جس سوال بھی نہیں سنے گا وہ آ کے ڈالنا ہے وہ جنت ہے تو فلانے آواز آپ تو پکے ڈنٹ جہنم فلانے میں لگے گی جہنم جان تو فلانے جان آپ تو ہے ہی ڈنٹ جو نام خان سنے گا وہ بھی ڈنٹ جو مول بھی سنے گا وہ بھی ڈنٹ سارے اچھے ڈنٹی بار بیٹھے یہ دعویٰ یہودیا کی کافی جناب یہودیا کی کا رب سونے نے انہوں نے دیتا جواب کی رب انہوں فرما دے

دو بندہ مل جائے نا تو فر پھڑ کے بندے آ ہیں یار تیری نا اکھان میرے دلی ورگی یار مجھے بڑا ہی چنگا لگنا یار میں نے تو تین وہ دیکھ کے تو میں نے پرا کیا یاد آؤں میرے ماما کیا یاد آؤں میری چاچا کیا یاد آؤں یہ مطلب یہ نکلا جو پیار ہو گیا کسی لال تو اس پیار والے دے رنگ والا بندہ بھی لوگ آ جائے تو پیار ہوتا ہے بندے کا دل کھچا جاتا ہے جان جان کے ہے رب نے صرف ایک نال پیار جس ہزور میں رنگ ترنگیا چلو بنا لینا منٹ تین دیکھ کے اپنا حبیب کا یاد آؤں

دشمن دشمن نے نے نے نے دوست دوست سمجھا اپنے سمجھنا سمجھنا اپنا عزت نے نے نے سمجھنا سمجھنا سمجھنا دوست دوستی عزت غیرت غیرت ساری شعور کے سامنے سامنے ختم ہو گئے خدا رب نے میں کہ انہیں میں چل سمجھ بانو حبیب خدا ایمان لال دسا جی راہبر ونس خیر خان چنگا خاندان تو رستہ دستے ہیں رستہ دستے ہیں وہ کندو ہی دستا ہے فلانی خان سے کندے آؤں ڈاکو بھی دستا ہے فلانی خان سے داتا کندو دھیان کر کے جاؤں سات کیوں نہیں دس دوں فلانی خان سے انہیں نہیں دھیان کر کے جاؤں رخبر ہوگا چنگا رکھ دکھنے والا خاندانی تو سارے نے سو دو فراز دس کے توڑے گا پہلے کھوڑے کہ نہ تھوڑے کنڈے دسے گا آخر آخر بند کر کے لگا دوں تو جب سر ایک ڈانڈ پڑی ہے پھر آ کے کھلے وہ یہ نام رات کے نکلا میں تو پتہ ہی کون سی ایک بات لوں حبیب خدا دی خیر کا ہی تو سب اور ساری ہم سب جہاں لگوں سب محبوب خدا ہم سونے اس واسطے فرمایا وہ آخر میرے حبیب دم نیا دے وہ رستے کے سارے کنڈے جانتا ہے سارے نشے کے خراب جانتا ہے داسی جانتا جی مجھے جانتا جی سات کھوے نہیں جانتا ہے سونے گئے لکھ رکھی یہ نہ سمجھی سات کھوے زمین اور رکھ ڈنگر جب ویس دے گے سائکر میں جانور اس زمین کو پھر دینے پہ جب کھواں ویس دے دو مٹر کیوں لا لیں گے تو مٹر کی بن جاتا ہے دیکھا کھواں تو مٹر لا لیا سپ سوٹا پڑ لیا تمہیں خدا کے مخلوق تو ترک نہیں کوئی دھواں مار لو سپ ترق کر خدا کے مخلوق تو پڑ لو جب دھواں دیکھو لو انہوں نے ہاتھ کھایا وہ ہاتھ پھیرا انہیں چیڑیاں کھوائیاں سپ ویک تو منہ چھ دیتا اچھا بولی آ جا اج تین منجی سے بٹھا گے تین سے سناو گے نال تین مفت مروڑا کریں گے نپا گے کیوں نکل لا لے اس واسطے کہ وہ تو خیر داری ہاتھ پھیرے اس ڈند مار لو مخلوق ہے کہ نہیں کیوں ہے تو میں کر کے پڑھ دوں یار اللہ کی مخلوق تو کر کے کھاتا کروں سور باہر لا دیکھو تو منوق کی لے آؤ دے پانی سات کتے سب لے دو تو چلو تو کی سمجھنا ہے جی ایک کھلے ہیں نا تو کوئی بندے میں نہیں کوئی بڑے بندے جنا سورا کا کام نہیں پہ دوستی بندے کہ پہ دشمنی انہیں تین دند مار کے ہے ہوں یہ حبیب خدا کا کم ہے رب نے نہیں آتا میرے حبیب کے آخر سے چلے گئے کیونکہ حبیب خدا شیشے ہاں، ان کی اور پرانے نوا نام جلد کنیا نام فلم گئی ہے تو کنیا بن گئی ہے سلطان ریا جانا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

یا پروفیسر کی زبان سچی توجہ ہے گل پلے پہ رہی ہے پروفیسر سچا ہے کہ اللہ سچا ہے بولو تو سر اور دیکھ دشمن کی دشمنی مارتا ہے سر سید احمد خان کا نام سنا ہے ہاں؟ سید احمد خان سکول کی کتابوں میں کتنا بڑا دستن ہے میں نے جی کی گاڑی جی رکھنی تھی تو سر سمجھا کہ یہ بڑا مومن بندہ ہونا وہ خلیف عالفاس خالی نکلا ہے انہوں نے تھلے دالی برسوڑی تھی ان لکام والا اس کے نام مراد رکھی تھی میں بھی سوچتا رہا میں کیا وہ سکول والے سگے نام مراد داری نہیں رکھ لو تو مجھے بھی چلے گا تو اس تھوڑا بہت بڑا من والا ہے کہ پورک ہو جائے جب سدر بھی نہیں بچ گئے ہر گل سمجھ اس نام راج نے انگریز نے پڑیا اس کا کیدرا آؤ تین چار سکے دینے ہیں مسلم قوم کا کبارا کرنا کہ سمجھ لینے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 بم بنا بنا کے کبھی روس کے دربار کو کدی علی کے دربار کو کدیلا دیکھو کبھی تو عزت نال کھیل کبھی تو ایمان نار کھیل دوبار کی کے آنا تینوں سکول والے دس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 گل سمجھی محبوب خدا ہر کم کر گیا دوستی حبیب خدا سر میرے بڑی بڑی سات انگریز کی اخبار گل سمجھی سیانے آتے ہیں نہ باری نہ موسم کے زمانے بھائی اچھا ہوں حبیب خدا سرکار فرما نے باڑی بخ انگریز کی آخر ہے پلیز سے انسوشاس کر ہے جو کوئی نہ باجی کے کھلے پیسے لے ایک لیں دس روپئے میں جڑے ترقی آپ علاقے نے نا لاہور دو اتنے باجی منڈی ہے باجی سانو دشمن سمجھ لے رب کا قرآن داخلہ دشمن تو مہربانی کر دلوں میں ساڈا پیار تھا کیونکہ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں ہاں، ایک لوہے نے موم کرنا ہے ٹیپو سلطان کے حیدر علی ورگے جڑے نے انہوں نے ختم کر کے تو عمران خان کو سلطان رہی جلس تیار کرنی ہے کنجر کی جلس تیار کرنا اس سے کام کرے کو لینا ہے پر ایک گل پہلے مسلمانوں کے عقیدہ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 مناظر اسلام بھی جن جنت دے وعدے کرتے رہنے وہ جنت جہے نے ان ملا چکلے وہی پہ وہ چکلے چنگے دولت کوئی نہیں فرشتے کوئی نہیں موجے کوئی نہیں حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا ہوئے یہ بھی ایویں گل مولویاں بنائیے ندی پاک میرا آج تیری کیوں نہیں ہے نہیں ایویں مولویاں بنائیے تو خواب کی گل سمجھ جانی ایمان نال دس جڑا مسلمانوں کے مذہب کا ایڈا سخت دشمن ہوئے تو مسلمان قوم کا سجن ہو سکتا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 کبھی مولا علی کے کد مولاوی دیکھو باپ کدی لکھنے سے کبھی تیری عزت نال کھیل کبھی تیرے ایمان کھیل خدا بھی کے آنا تینوں سکون والے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 گل سمجھی محبوب خدا ہر کم کر گیا موتری حبیب خدا فرما نے باڑی سال انگریز کی ہے ہاں؟ گل سمجھی نہ داری نہ موٹ کے سمانے کا ہوں حبیب خدا سرکار فرما نے داری وقت انگریز کی آخر پلیز سے احساس کر جا کوئی نہ تو داری منڈن کے کنے پیسے لے ہیں ایک سے دس روپئے میں جڑے ترقی آپ علاقے نے نا لاہور دے اتنے باجی منڈی ہے باجی تو سو روپیہ لیں گے کبھی گائے ہو نہ یہ بھی لوگ سمجھو بلا کرو ہاں وہ بھائی وہ بھائی سر کھنڈلا وہ کھنڈلا میرا دوجا پیسنا چاہیے میں پجاروں لینی ہے میں کوٹھی لینی ہے ٹھیک ہے ہوں میرا لوگوں کی گاڑی مت کے آیا کرنا پھر روپیہ لینا سو پیاکھ ڈلے کا بوجھا جاتا پلا تو ہوں سو تو کو دیں چلو ایسا یہ گریب موٹے علاقے سانڈے کی گل کر لیں گے اتنے کن روپیے ہیں دس روپیے مہینے کے کن بن گئے تین سو سال کا چھتی سو گل سمجھی سال کا کنا چھتی سو نبی کی دوستی لے حضور فرما میں آ جا میرا طریقہ اپنا جنت لے جانا گا مفت انگریز ہاں میرا طریقہ اپنا جہنم لے جانا گا پیسے لوگ داری بنا مکالا مل جنت کی بجائے جہنم جہاں نم لائے ہمیوانا چ عاشق نہیں آدھے نے غلام نہیں آدھے نے جڑا اپنے محسوس کے ہاتھوں جنت مفت نہ لگا تو دشمن کے ہاتھوں جہنم مول خریدی دکھا لے اور ہزور جی رحمت اللہ لال نہیں سڑ کے جانا کہڑی کہڑی گل تمہیں سمجھاوا ہوں چھتی سو روپیہ بنتا ہی سال کا گل سمجھا جائے بندے داری آ رہی ہے سولہ ستارہ اٹھارہ سال کے ایڑ گیڑ پنجی سال کرتا گیا کئی نویاں چ ہو جاتا ہے ویاہ ہو گیا پانچ سال دو سال تین سال تو بعد بچے جمے بچے جمن تو بعد آخر جوان کو جاری کا ویلا لگنا کہ نہیں وہ ویلا لگا بھی پنجہ سالوں کی داری منگن کا پیسہ دس روپئے وقت رکھتا گا بھی سال کی رقم کے لوگ کٹھی کرے گا چھتی سو سال کے حساب نال تو بیٹی واسطے تو بیٹے واسطے منصوبہ بندی کرا کی لوڑ نہیں پڑی اسے سننا کی پڑھائے نے بچے دو ہی جی؟ اگلے سال کھا لیں گے کچھ اگلے سال چلے دانے مک کتوں کھلا دوں بچے دو ہی اچھے کیا کمی نہیں ہوں حضور کی امت نو آن دو دو پر اس کام لوگ مدینے کے دو منصوبہ بندی کی کی رہے ہر ہر گھر گھر کے کے کے اندر درجن درجن بھی بچے بچے ہوئے مدینے رحمت نال چھٹی گا دس کروڑ خرچ کرے کرکٹ کھیل تو کام مارن سے کہہ بچوں شادہ کے پتر نہ جمن یہ بھی تھی نہ جمے اگلے دن میں گیا حضرت جی ہاری ہالی تقریب سے تو اتنے ایک مولوی لگا وہ پہلو زندہ قبر سے دفن کر دیں گے بچوں میں کہ جی، سارے نال چنگے نے ایسے اچھا جی کیوں میں کو پانچ سات سال تو نامو اور اچھا۔ لوگ سر پانچ سات سال روزی تو کھا سی کڑی پھر کرتی تھی تو آپ نے ماں کا دوا لینا آ جائے تو کٹ جائے کھاتا تین نال دسو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 جتی گے بچی کچھ نہیں آخر گے چلے خربوزے میں اگے خربوزے میں ٹوکرا جتنا اگے نہ رکھیں گوشت بھی پڑے کتے اگے نہ رکھیں پونے پا کے بھی نہیں رکھنا مت پونا نہیں پا لے تو پھر چک لو پہلے بھی ہزار دیو کی یہ دکھو پڑا دے دو خاطر مکھی نہیں بھیج اس میں پوچھ تو بس پٹرول پٹرول پمپ پہ پہ جاؤ سیٹ دو اگ لگ جائے گی لوگ سموکی دین دا اسلو منگوائ دینا منگوا دینا عزت میں سوچا میں منہ چ سد کے حبیب خدا تو رحمت کا حق رب چاہیتا جو میرا حبیب آخیا وہ کروا دو حبیب قلت اپنے گھر وے فسالو ہوں ہلامی میرا ایک بعد وہ سوال کرو میرے حضور دیا گھر والیا تو رب دوسرے پاس کھلو کے سامنے نہ آیا جو اگلے دن میں پڑیا ایک بھائی آخیا حجاب نظر کا ہوتا ہے عام کو سکون لگ لیا گئی وہ بھی پردہ کا ہوتا ہے میں آخر کتا جو پردہ کا ہے تو پھر اللہ رسول بول چکی پران کے بولتے صحیح رب رسول کی تھی وہ نہیں سن دے میں کیا پتر جو اچھا نہ ہوں تو پھر کپڑے بھی لا دے دے بھی دکھا نے آؤز بلا ہے مندر عورتوں کو چار دیواری میں رکھنا تو ظلم ہے میں کیا مردو وقت کرنا سی بجو کے جو قرآن تیری نظر چلم ظلم ہے تو پھر قرآن ظالم رسول نہ ظالم

انہوں کی فوٹو بڑی کھڑی سی تو ادھر ساری مودی لگی سی لتان باجی دیا بوٹا چکیا ہے ہر پہ ہے میں پوچھا ہوا کی گل ہے آخر کے کاروبار کا نیا انداز ہے میں کہو تیرا کاروبار آخری جنہ چیر باجی گدے سے مودی ہو کے نہ ڈبا ہی نہیں لیں گے میں کیا جی تیرا چوہا دکھے باجی کا منہ لکھائی کھڑا ہے جی تیری بس لکھے وہ تیری باجی چنگی کھڑا ہے جیڑی گھر کے اندر رہتی سی خاتون سی اتر جاتی اب یہ آخر گلے ہوتی ہے ماں جو ہوگی نسل بھی تو دوں میں ایمان نال تے تو سوال کرنے کا جواب دیا دے مسلمان بھی کہیں بار مر جائے تو کتنے کپڑے سنت نے کفن دو کفن جی تو تھی پان جب مر جائے تو کفن دے کن کپڑے دینے سنت نے کنے کانج کہڑے کہڑے تمہیں اپنے سفر میں پتا کہ کفن کا مٹو سونا ہونا اس کے کام مر جا مر جا تو سکون ہی ہو جائے میں کیا مولویو دیکھو قوم دیتا جا آپ کچھ نہیں آپ یہاں بچوائی ہوئے ہیں تو یہ آلے لے مولوی مار جاؤ امن ہو یہ سن ملے جی خطرہ اس واسطے امام غزالی احمد لال مکاسی کے فارسی میں فرماتے ہیں جیڑا وائز مقرر خدا کی مخلوق لے کے وہی رحمت میں بیان کر لوگ ان کا بے خوف ہو جائے اس گناہ ہو جائے فرمایا ایسے واض مقرر کی تقریر واض سننا حرام ہو اس کو منظر پر دکھانا حرام ہو کام کا فرض بن گئے ان گربان سے پھڑ کے تھلے لا دیں خدا کے ساتھ محبوب امت میں بے خوف کر کے جہنم کا رخ نہ بتاؤ والا کرے تو جنت رخ بتاؤ کوئی نام نہ بس اس کام میں حضور دگلا نہ کروں سات کاٹنا محب باسنا یہ مطلب ہے یہاں نے بند کوٹ کے سلا دینا ہے شابر ستے رہو جی وہ کھلے کھانے دیتا ہے یہ نہیں کھانے رہا دے وہ چلیا ادھر وہ سر اب تین لگے لائی کھڑا ہے مکر مار مار کے تو آ کر من رکھی کھڑا ہے لتا تیریا کمبن پہ نے مارے مار کھانا ہے مالی جی کی بنے گا جی آپ کو سب کو نہیں کرنا چاہیے نہیں تو اصل نہیں لا سکتے سب کے کھانا سر کی اگریزوں جنگ کا مقصد ہے انگریزوں پیغام بھیجا کہنے لگے الدین الدین ساری فوج کا راشن مکیا کہنے لگے اپنی فوج میں تین مہینے کا راشن چپو انگریزوں دے آؤ وہاں نے آپ کو لو رد ہزور کے گلام پھر آوا گے تاکہ یہ نہ مار جا سک اج آئٹم تیرے کو زنت تیرا مقدر ہے گل میری سمجھی اور خیرت کیا کھن شاید سی جب خیرت ہی لک گئی میں نے ایک کشتی مار دی وہ انگلش نہ پڑھیے کہ آئٹم تیرے بنا گے بادشاہ دو رسوسا کسی آخیا خسرے نے خسرے نے کسی آخیا اصلا رکھ لیا انہیں آخیا سا دشمنی کہڑا ہے اجا ہاں۔ ہم خسرے یہودی آئے تو سلوٹ مارے تو ہاں بھن پیش کی کڑھیا ہو کھتری آئے تو بازی ساڑی سکھ نام سے رکھنے کی لوڑ نہیں نہ سانو کی لوڑ تو رکھے ہاں؟ ہاں؟ کپڑے سنت ایک چادر دو چادر ایک کمیس ایک دامن دامنی سینے سے پاؤنا اس سے ایک دپٹا چڑھ کے کو پانچ کپڑے سنت نے مسلمان بھی میری ہی میں نے ایماندار دس کی آپ کنے کپڑوں میں ہاں؟ دو ہی پورے میرے ایماندار دس جنہوں نے جی مریا مٹی شاہ لکا جڑی جیوی نہیں تو لکتی ہے نمایا تو کیوں لکو مار کے تو فرشتہ کو جانا ہے جیوی شیتانہ کو لگی پھر دیے تو فرق نہیں کیا ہوتا خدا بھی قسم کر کے لو اسلام میں عورت باندھ نہیں کر سکتے کر سکتی اور پردیش کے صحیح یہودی تین لائے کتنے کتنے گیا جو پیس لے چکے رسیور چکے کہ ہائی وہ آپ کے نقل نمبر کی سہولت موجود نہیں میں کیوں جی کسی نہیں بول بندے کی آواز نہیں آتی سنگ کلے کلے نے خدا کی کسل کر آنا میں مدا چمکی وتھی انگلش سے جب دے تھی اب ہے سمے انجمن پہلے کرا گئے تھی اقبال کنڈا لڑکیاں پڑ رہی ہے انگریزی دھوپ بھی کام میں فلاح کی رہا روشن مگر بھی ہے نظر مگر مشرق کو جانتے ہیں گنا یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سی پر اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اور خدا کے کوئی دفتر تھی تو خالی نہیں کوئی جناب مسلمان بھی عزت میری کار کا شراب بڑھ کے رہی تھی آج دیکھا کہ سانڈے کے سو کچھ چنگی کری بورڈ لگا ہے سانڈے کے سو بازی کاروبار کا بل یہودی دسیا دسیائی تو لالت دنیا میں کی بربادی تھی چڑھ جی ویکن والی بھی میں نے شوگر ہوئی ہے دوجے نے پوچھا میں کینسر ہوئی ہے تیجے نے پوچھا مجھے کالا یا کان ہو گیا پہلے نے پوچھا وہ بھی مجھے بڑا پریشر ہی تیز ہو جاتا مالی بھی جی بس اپنی بڑھی نال گل چکر دا سا تو گل کردیا کردیا میرا تو بلڈ پریشر پا ہو گیا تو میں چلانک دے کے تر والا دان چڑا لیے تو ہم کوئی حل ہے میرا ایمان نال دس عذاب خدا دے بن سلم تیرا کسے دفتر پوری عزت نہیں رہ گئی تیرا کوئی مقام بھی ہے امریکہ کے کتے کی عزت ہی چوکھی ہونی اس قوم دن ایسے امریکہ حکم کرنا جن ملا بیٹھے نے جن سارے بیٹھے نے نا سارے چوک کے امریکہ کی جیل چھٹ دو ایمان دسو تو کسی کچھ بولو سر ہاں؟ لکھ لانا تو عشق رہ گیا یہ سارے عشق تک عشق نے سانو اس کو تک پہنچا دیتا ہے امریکہ کے کتے برابر عزت نہیں لئی وہ چلے عزت منافع کافر کو لگ گئی تو مومن عزت عزت لگ گئی مدینے کے کے سر کو اللہ اللہ لو اب جو ختم ہوئی نفع نقصان کا شعور جو مرے ایسے سہ دیکھے گا ملا امریکہ مردہ باد امریکہ مردہ باد امریکہ مردہ باد تو پوچھو نا جی مولی جی دے کے دے وہ امریکہ میں پیدا ہوئے میں پتر کی شریف وہ جی لندن میں پڑھ رہا میں سب گھر تو جب وہ امریکہ میں پڑھ رہی ہے تو ایماندار دس امریکہ ہے تو امریکہ مرد آباد تو دیسی بھی مرد آباد تو مرد دیشا بھی مرد آباد جب استاد کے مرد آباد تو شگر کیا تو مرد آباد تعلیم کس سے دلوا رہے ہیں تو میں نے ایک آدھا کہ بولی جی کریے تھے تو جانا انگلش ایک ہری پاک دارا میں دیکھا کیا دکھا رکھو میں نے آدھا لا تو جانا انگلش ساتھ لئیے کہ قرآن کے آ جائیے وہ کھانا دیکھی میں کھو لانتی ہو اچھا ہر ہاں پتا لگا ہے تے ایمان تھا کہ جناب قرآن سے اس وجہ سے دور ہے کہ قرآن بھوکھا مارتا میں کیا جناب علی انگلش کیوں پڑھ رہے ہو بولی انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کرو گے میں کہا جی جب انگریزوں کو آخو گے آؤ کلمہ پڑھو سارے دین والے پاس آؤ تو انہیں اگر جواب دینا ہے تو اگر قرآن تو بھوکھا مارتا تو ابھی تو اپنی روزی ساری انگلش نہ ہے تو ایسا قرآن تو کی لائن آئیے پھر آپ پتا کی یاد دینا تو آلو سچا ہاں مارتا مگر دس جب اپنے کا ایمان ان اس حال سے قرآن لال ہوا کھڑا تو نو مسلمان کر سکتا ہے کافر نو تو مسلمان کرے گا ایمان ہو ساری کائنات قرآن کے پہنچی ہے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

آدھے کھانا میں کیا سن بے وسوفا چار کے سنا دیں ایک تاجر ایک ایک مزدور کسان جٹ ایک ہنرمند چار کما اترے تو اتنے تو سارے نکمے ہو کے پہ کس کھانے ایمان لال دس جی تھلے والے چار سبکے نہ اپنا تو گورنمنٹ کھانا لگے گا تو سارے انپڑھ انپڑھ کما پہ میں پیچھے کھانا مت جگہ جیس گاؤں گا ان پڑھ آ کے کتوں کھا گے یہ ہے رزمیر کا ممبر تو مناظر اسلام کا ممبر تو میں فتح رضوی آئے تو آخری ایک فتوا سنا کے جا سکتا ہوں یہ فتح رضویا ہے کہ یہ پڑ گیا جو اب اس شکم کی یہ جا شکم سان کافر کی تھی نا یہ آپ اس شکم وہ تحبیب خدا ڈال ہوں جی سانو بےمان کی آلہ حضرت خان بریلوی کا پتاوا سنا لگا جلد نمبر چودہ کن سفا نمبر چار سو اکتی کن آپ فرماتے ہیں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 تحریت کی پیش کرنا ممکن ہے کیا لیڈر اس میں شاہی ہے جب نہیں صرف امداد و الحاق کر کراتے ہیں تو گاڑی تعلقات ہیں اور تعلیمات کے چہرے تعلقات نہ چھڑاتے ہیں نہ چھوٹیں گے وسیع اپنے اعلیٰ حضرت سے قربان جاؤ اور آنکھ نہ سبحان اللہ حضرت کا نام لینا شوق آپ ایک گل میں لگا کر دسو اسی بریلوی کا آپ یا پورے منڈا پڑھا گے پڑھا جائے بھابیا کول سنیا اپنا منڈا پڑھنا جائز ہے شیا کو مردائیا کو یہودیاں کو کیوں کیا کر بہادیا کول حرام شیا کول یہودیاں کو وہ جائز کے ساتھ ہے تعلیم ہے چاہے جہاں حاصل کرو بننے پر یہ تعلیم ہے میں نے سمجھ نہیں لگی تو بیٹھا سے پتھر نہیں کرنا سکون چلا بھی پڑھاوے بریلوی پڑھو کیا پڑھاوے پرولی پڑے سمجھی پڑھاوے بھی پڑے تو سیا پڑا تو سپاہی صاحبہ والا پڑھو میں آخیا یا مولا میں نے سمجھ لے لگی تینوں منہ لگے پارہ سو بجائے آپ آپ کھا لو آ سکتا ہے اور بتانا چند مٹی کا اٹھ گئی جہاں خدا بھی قسم کتوں شیر لیا بدل شیر کتوں کا شعور کتوں بہت ہی کسان خانے سے تو برباد ملک کیا ہے آبادی کو ملک ہے مدینے کے ساتھ گھر کے پاس اکل ماری پھر دیو آگے سو ادھر دیکھو تاکہ کپڑے پاؤ نہیں مچھر کے کپڑے بھی میں نے گرمی کر دوں گا ایمان نال دسو ایڈے کپڑے گرمی کرنے والے آ اور پینٹ اچھی ہوتی پورے اسکول دکھا خالی ہے بہائی کے بعد تو میں آنا جب چلا اللہ ناراض ہوئے نا وہ آنا گاڑا ٹینشن سب ہے تو جن دیا خبر ہے دو ہزار تو وکری نام مراد نہیں ملتا جائے تو پچھلے مل جائے میں تو پروفیسر میں سوال کر دیتا میں تو پروفیسر صاحب گستاخی سافی مات میں پوچھ سکتا ہوں یہ دامن شرط کا وہی مختصر ہے اندر کیوں سننا ہوا ہے کر سکتے دو تو چپ میرے منہ میں کیا سرکار میں بتا دیتا ہوں جناب کی جی، عقل تم نہیں گئی اس وجہ سے تم نہیں گئی تیری پیسے سہ منٹی نام دماغ کا تمام سوال کر لگا کافر انگریز اللہ کے گئے کاف نے تو فیل نے کتی لگا تو فیل نے تو رب بن جانور کوئی پیڑے رب بندہ سور بھی چنگا کافر نالوں کی پاس نے کسے تھے نہ ہے پاس ہوں کسے تو پھر تو پاس کر کر شالا رب شعور پاس کروا شالا تین حضور دے بٹوا کا صدقہ اپنے دین کی سمجھ مل جائے سن یعنی دشمن سکمن کی پسند ہو جائے بس جی دولت تین مل گئی تو دنیا کائنات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 کسی پیر کا اس نہیں ہوتا جنہ کے اشتہار نہ چھپے وہ جو اشتہار چھاپ دے ہو تو پتری والا تو چھاپو عزت پہ پا کے چلا دو یہ تو ایمان نہ دس اس واسطے پر چن کے اکا تو میرا انہوں کی آخ دے دو بولو وہ بھی آخ دے دو نجدی آخ دے دو گستاخ آخ دے دو گل سمجھی اگان سنیے سپیکر نام پیچھا ہے نام سپیکر کھڑا ہے وہ چون کے اکا تو رکھے آئی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 جنت گلی بغار رٹی ہے رب رسول دے نام مبارک کا کاغذ اخبار والا چبدا جا مین قسم آ الا شریف بھی یہ دولت مل جائے تو پر آئے گی تو شرم چک دیا پر سوچ لیا کر جی دس روپئے پتی سے پایا نا تو ساڈا باؤ پینتی سال زبان ہی چک لائے گا ادھر ادھر گا کو ویسنا تو نہیں پیا آخے گا چلو دس روپئے تو آتے نے آپ تو لوا گے رب رسول کا نام دس روپئے جنہیں بھی نہیں لین دا کر حضور دس کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے آخر دعوا نہ رسول طاقت آخ سنا اس نہایت آ فرما دل نبی